علی عزدی نے خبر دی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر نکلتے ہوئے جب اپنے اون پر ٹھیک طرح سوار ہو جاتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے پھر فرماتے سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطف عنا بعدا اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل اللهم اني اعوذ بك من وعساء السفر وكابه المنزل وسوء المنقلب في المال والاهل پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے حالانکہ ہم اسے قابو نہ رکھ سکتے تھے بلا شبہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اے اللہ ہم اپنے اس سفر میں تجھ سے نیکی تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جسے تو پسند کرتا ہے اے اللہ ہمارے اس سفر کو ہمارے لیے آسان بنا دے اور ہمارے لیے اس کی دوری کو لپیٹ دے اے اللہ سفر میں تو ہی ساتھی ہے اور گھر میں ہمارے پیچھے بھی تو معاملہ چلانے والا ہے اے اللہ میں سفر کی تکان مندر کی غمگینی اور اہل و عیال میں بری واپسی سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور جب آپ واپس آتے تو یہی کلمات کہتے اور ان میں یہ اضافہ فرماتے ابون تائبون عابدون لربنا حامدون ہم لوٹ کر آنے والے اللہ کی طرف توجہ کرنے والے بندگی کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو پچہتر